نحمت ہو علی علاء رسول کریم بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبق نمبر انیس آیت نمبر ایک سو ترپن سے ایک سو باسٹھ لیسن نمبر نائنٹین آیت number one fifty three two one sixty two تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر ون ففٹی تھری کی یا ایوہ ان اللہ یو الزین اے لوگو جو ایمان لائے ہو مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہاں سے سبق کا آغاز ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہیں اور پکار کیا ہے یا ایوہ الزین آمنو جب بھی کبھی کوئی آیت اس عنوان کے ساتھ شروع ہو تو اپنے آپ کو چیک کیا کریں اور اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایمان دیا اور اس کی نسبت سے پکارا اعمال تو انسان بہت سارے کرتا ہے لیکن پورے قرآن پاک میں یہ کہیں نہیں آیا کہ اے وہ لوگوں جو نمازیں پڑھتے ہو اے وہ لوگوں جو روزے رکھتے ہو اے وہ لوگوں جو صبر کرتے ہو کیا کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کیونکہ ایمان جو ہے نا وہ انسان کے لیے دروازے کھول دیتا ہے یہ وہی چیز ہے کہ جو بندے کو ایمان کے قابل کرتی ہے پیچھے ہم نے قبلے کی تبدیلی کی بات دیکھی امت مسلمہ کو امت وسط بنائے جانے کی خوشخبری سنی پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رسول کے ناطے سے اور ایک استاد کے ناطے سے بھیجا جانا دیکھا اور ذمہ داریاں دیتے دیتے امت مسلمہ کو اب تربیت کے مراحل سے گزارا جا رہا ہے وہ کون سے کام ہیں جو کوئی قوم کرے گی تو وہ منصب امامت کا ادا کرے گی اس میں سے پہلی چیز کیا ہے اس تعین و بصبری وسلہ مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ پچھلی آیتوں کے ساتھ اگر اس کا ربط دیکھیں تو اشارہ ہے کہ قبلے کی تبدیلی پر مخالفین نے جو اعتراضات کیے شوشے اٹھائے پروپیگنڈا کیا اس کے جواب میں ریئیکشنری نہ ہونا اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دینا اور قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کی تربیت کر دی گئی کہ دیکھو کبھی بھی تمہارے دین پہ تمہارے لیڈر پہ تمہارے بڑوں پہ کوئی بھی کوئی بات کرے تو تم نے کیا کرنا ہے استعین بے صبری صلاح مدد طلب کرو اللہ سے جب انسان خود کچھ نہ کر سکے تو اس وقت اس کے اوپر معاملہ ڈال دینا چاہیے جو سب کچھ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں صبر کی بات کر دی آپ کو یاد ہوگا کہ پانچویں رکوع کی سات آیات کو بنی اسرائیل کے ناطے سے ہم لوگ سن چکے وہاں بھی یہی بات تھی کہ وسط بے صبری وصلاح وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِئِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون یہی حکم کل بنی اسرائیل کو ملا تھا لیکن انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا آج امت مسلمہ سے بھی یہی تقاضا ہے کہ کل یہود کو ہم نے ایک موقع دیا تھا وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے تم اگر امت بن کے جینا چاہتے ہو تو آؤ تم بھی صبر سے کام لو کیا ہوگا کہ ان الما صابرین اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے اب ذرا تھوڑا سا الفاظ کو ساتھ دیکھیں گے اس تعین بے صبر کی بات ہوئی اس تعین ہم دیکھ چکے نستعین میں صبر کیا ہوتا ہے صبر کا لفظ سواد با را سے ہے صبا سواد با را کا لفظی معنی ہوتا ہے حبس النفس اپنے نفس کو روکنا قابو پانا ناگوار حالات میں ریئیکشن شو نہیں کرنا اپنے آپ کو باندھ کے رکھو اصل میں صبر جو ہے نا یہ پورے دین کا خلاصہ ہے صبر نہ ہو تو ایک اللہ کی ذات پہ انسان راضی نہیں رہ سکتا صبر نہ ہو تو اللہ کے دیئے ہوئے دین پہ عمل نہیں ہو سکتا صبر ہی کا دوسرا نام استقامت ہے صبر ہی کا دوسرا نام انفاق فی سبیل اللہ ہے کیونکہ صبر نہ ہو تو اپنے کمائے ہوئے مال میں سے خود ہی دوسروں کو کوئی نہیں دے سکتا آپ کہہ سکتے ہیں کہ صبر اندر کا جہاد ہے اور سلاد اعضا کا جہاد ہے یہاں ربط ہے دونوں میں صبر اور نماز میں کیونکہ صبر سب کاموں میں سے مشکل کام ہے نفس کے لیے اور نماز ساری عبادات میں سے مشکل عبادت ہے پوری نماز صبر سکھاتی ہے مثلا نفس کا کیا دل چاہتا ہے کھانے کو سونے کو باتیں کرنے کو کیا ہم نماز میں کھا سکتے ہیں سو سکتے ہیں باتیں کر سکتے ہیں چلنے پھرنے کو دل چاہے تو پھر سکتے ہیں تو گویا کے دن میں پانچ بار امت مسلمہ کو نمازوں میں جو چیز سکھائی جاتی ہے وہ کیا ہے صبر کیا آپ کو لگتا ہے اپنے ارد گرد دیکھ کر کہ یہ پانچ دفعہ کے ٹریننگ ٹریننگ سیشن سے گزرنے والی قوم ہے کھانا ہی کھل جائے تو پھر ہی دیکھیے کہ صبر کا کیا حال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہر وہ کام کرنے کا حکم دیا جو اس کے لیے اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے مددگار ہو لیکن بات کیا ہے کہ جب صبر آتا ہے نا تو پھر یہ باتیں سمجھ آتی ہیں اور یہاں صبر کر کے اصل میں بتا دیا کہ ایمان کی حفاظت صبر کے ذریعے کر لو ہم دنیا میں آئے ہی ٹیسٹ کے لیے اور ٹیسٹ کے ساتھ ہی مصیبت اور مشکل کا وقت سمجھ آتا ہے تو جب صبر نہیں ہوگا تو ہم اس میں کامیاب نہیں ہوں گے اسی لیے کہا کہ ان اللہ ہم صابرین اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے یہ نہیں کہا کہ ان اللہ مال مسلین اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے نہیں صبر والوں کے ساتھ کیوں اللہ تعالیٰ کی مائیت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے مائیت عامہ عام لوگوں کے لیے کامن قسم کی کلوزنس یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی اینماں نما خونو تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تمہیں دیکھتا ہے سورہ مجادلہ میں آتا ہے جب تم دو ہوتے ہو تو تیسرا اللہ ہے تین ہوتے ہو تو چوتھا اللہ کی ذات ہے تو وہ تو ہے مائیت ساتھ والی اس میں بھی یاد رکھیے کہ وہ جسمانی مائیت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے ساتھ ساتویں آسمان پہ ہیں لیکن بندوں کے حالات کو جانتے ہیں اس کی خبر گیری کرتے ہیں ہر جگہ دوسری قسم ہوتی ہے مائیت خاصا خاص قسم کی مائیت یہ ہوتی ہے مدد کے معنوں میں اور یہاں دوسری مراد ہے ان اللہ معصابرین سے مراد ہے کہ اللہ صبر والوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے جیسے بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جس طرح زندگی بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ کیا تو لہٰذا نماز اور صبر ہر مشکل اور تکلیف کا علاج ہے زندگی میں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان فتنوں سے بچ کے رہے نہ ہم ان کو روک سکتے ہیں نہ ہم اس دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن دو چیزوں کو اپنی زندگی میں جگہ دے لیں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی اور وہ وسطین و و صبری وصلات ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معاملہ تھا روایت میں آتا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی ضرورت پیش آتی تو آپ نماز کی طرف رجوع کرتے کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کی جاتی ہے صبر مشکلات کو بند کرنے کا آپ کہنے کے ذریعہ مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ اور جس کے اندر صبر نہیں ہے وہ ہر وقت خود بھی مشکل میں ہوگا اور دوسروں کو بھی مشکلات میں رکھے گا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صبر کہتے کس کو ہے یعنی عملی صورتیں کون سی ہوں گی تو صبر کے مختلف درجے ہوتے ہیں صبر کا اگر آپ ایک درجہ لیں تو وہ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے رکنا ہر وہ چیز جس سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا اس کے رکنے میں جو مشکل آتی ہے نا یہ بھی صبر ہے مثلا غیبت کرنے کو دل چاہ رہا ہے لیکن آپ اپنے آپ کو روکے میں اس روکنے میں جو تکلیف ہو رہی ہے نا یہ صبر ہے آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ کسی نے آپ کو کوئی بات سنائی ہے اور آپ آگے سے دو سنائیں آپ سنا بھی سکتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں ادفع باللتی ہی احسن میں نے اچھا ہی سلوک کرنا ہے یہ صبر ہے دوسری قسم ہوتی ہے اطاعت کے کاموں کے کرنے میں جو مشکل آتی ہے مثلا نماز پڑھتے ہیں تو مشکل آتی ہے نا رکوع کرتے ہیں کہ آپ صدقہ خیرات دیتے ہیں یعنی نیکی کے کاموں کے کرنے میں جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس پہ صبر کرنا اور تیسری قسم ہوتی ہے مصیبتوں پہ صبر کرنا بیماریوں پہ دکھوں پہ غموں میں جس کا تذکرہ اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے ان سب میں سے مشکل کون سی ہے سب سے پہلی سب سے مشکل ہے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ یہ صبر کی جو پہلی دو قسمیں ہیں یہ تیسری قسم سے بہت مشکل ہے عموماً ہمارے ہاں صبر کا ایک بالکل ستھی سا سمانہ لیا جاتا ہے کوئی مر جائے خوب رو دھو لے کر لو رو لو دھو لو بین کرو پھر جب تھک جاؤ تو پھر کو اچھا میں صبر کرتی ہوں حالانکہ صبر کیا ہے پہلی چوٹ پہ صبر ایک عورت کسی قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی اور بین کر رہی تھی اللہ کے نبس وسلم پاس سے گزرے اس نے نہیں پہچانا آپ نے اس کو نصیحت کی کہ صبر کرو تو بدتمیزی یا سمجھ لیں کہ رونت کے انداز میں کہنے لگی کہ جو چوٹ مجھ پہ پڑی ہے تجھ پہ پڑتی تو تجھے پتہ چلتا تو آپ نے اس پہ کیا فرمایا تھا کہ ان صبر ان دا صدمت الا صبر تو ہے ہی وہ چیز جو پہلے صدمے پہ کیا جائے چوٹ پڑے اسی وقت تو صبر کرنا ہے وقت کے ساتھ تو خود ہی صبر آ جاتا ہے ہم اپنی زندگیوں میں ڈھونڈیں کہ ہمیں کتنے صبر کی عادت ہے اور ہم کہاں تک صبر کرتے ہیں اور اگر صبر نہیں آ رہا تو پھر اس کا مطلب کہ ہمارا ایمان کمزور ہے اور ہماری نمازیں ہمیں اس طرح سے سبق سکھا نہیں رہیں اسی لیے نماز کو برائیوں سے روکنے کا ذریعہ کہا گیا ان نسلا تنہا شاہی ول منکر اکیسویں پارے کی پہلی آیت کا حصہ ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے کیوں کہ جو بندہ دن میں پانچ بار پریکٹس کر لیتا ہے برائی سے رکنے کی اس کے سامنے برائی ہو رہی ہے وہ کہتے نہیں مجھے نماز پڑھنی ہے اس کو دعوت مل رہی ہے گناہ کی وہ کہتا ہے مجھے نماز پڑھنی ہے تو اس کو اپنے اوپر کتنا کنٹرول آئے گا اسی لیے اور جو بندہ اس صبر کے اوپر اپنے آپ کو رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دے گا روایت میں آتا ہے کہ یہ وہ نعمت ہے جو اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا اللہ اپنے بڑے خاص بندوں کو صبر کی نعمت دیتا ہے یہ صحیح بخاری کی روایت کا خلاصہ ہے اور دیکھا جائے جس کو صبر مل گیا اس کی دنیا خوبصورت ہو گئی عموماً سار زندگی میں ہم بے صبریوں کے مظاہرے کر کے ہی تو اپنے آپ کو دکھی کرتے ہیں نا وجہ کیا ہوتی ہے کہ پھر ہم خود بھی روتے ہیں پریشان ہوتے ہیں تو جس بندے کے اندر ٹھہراؤ نہیں وہ بھی بے صبر ہے جس بندے کے اندر اپنے جذبات پہ قابو نہیں وہ بھی بے صبر ہے جو اپنی بھوک نہیں برداشت کر سکتا وہ بھی بے صبر ہے جس کے پیٹ میں بات مچلتی ہے اور وہ صبر نہیں کر پاتا وہ بھی بے صبر ہے جو کسی کی بری بات سن کے آگے سے جواب دیے بغیر رہتا ہی نہیں ہے وہ بھی بے صبر ہے جو دوسروں کو دیکھ کر غلط کام کرتا خود بھی اس برائی سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھ پاتا وہ بھی بے صبر ہے اب اس پہچان پہ ہم سارے اپنے آپ کو چیک کریں گے تلاوت سنتے ہیں شاید کی یا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين چلیے آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 154 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء وَلَا لا تشعرون اور نہ کہو ان کو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے کہ وہ مردہ ہیں بلکہ زندہ ہیں اور لیکن تم شعور نہیں رکھتے صبر اور نماز کی بات کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کے راستے کی شہادت کی بات ہے فرمایا ولا تکولو اور نہ تم کہو کون نہ کہیں جو لوگ زندہ ہیں کن کو نہ کہیں لیمئی یق تلو فی سبیل اللہ جو مارے گئے اللہ کے راستے میں کیا نہ کہو اموات کہ وہ مردہ ہیں میت کی جمع ہے اموات کہ وہ لوگ مردہ ہیں کیا حقیقت ہے ان کی بل احیاء ان بلکہ وہ زندہ ہیں حیون کی جمع ہے یعنی وہ سب زندہ ہیں وہلا لا تشعرون لیکن تم شعور نہیں رکھتے کس چیز کا شعور نہیں رکھتے ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے یہاں سے شہدا کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور یہی بات آگے صورت عال عمران میں بھی آئے گی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو اس کے بعد پہلے غزوہ بدر ہوئی پھر اس کے بعد غزوہ احد ہوئی تو جب کچھ لوگ میدان جنگ میں مارے جانے لگے تو اس وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں ہم ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں کیونکہ انسان ہر جانے والے کے بارے میں ہی سوچتا ہے کہ وہ کہاں گیا اس کے ساتھ کیا ہوا لیکن شہداء جو اللہ کے دین کے لیے اپنی جانیں تک کٹا دیتے ہیں ان کی بات جہاں کر کے بتا دیا کہ ایسے لوگ ایک اتنے بڑے مقصد کے لیے اپنی جان دے گئے کہ جو مقصد ابھی زندہ ہے کیوں نہ کہو ان کو مردہ اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ مقصد ابھی زندہ ہے جس کے لیے انہوں نے جان دی اور وہ مقصد کیا تھا اللہ کے کلمے کو بلند کرنا اور دوسری وجہ ان کی عزت اور ان کے احترام کی وجہ سے ہے صورت عمران کی آیت 169 سے 171 میں بھی اسی کا تذکرہ دوبارہ آئے گا مزید تفصیل کے ساتھ لیکن ابھی ہمیں صرف اتنا معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونا اپنی جان دینا یہ آخری درجہ ہے اس کا آغاز علم حاصل کرتے ہی ہو جاتا ہے جو ہی آپ علم حاصل کرنے لگتے ہیں تو ارد گرد والے بے چین ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کبھی آپ کے اوپر باتیں ہوتی ہیں کبھی آپ پہ انگلیاں اٹھتی ہیں کبھی آپ کو لوگ پریشان کرتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں جو اللہ کے راستے کی طرف آتی شروع ہوتی ہیں یہ اس بڑی شہادت کی تمہیدیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اقرا بسم ربی کا کہہ کر جو حکم دیا تھا وہ اصل میں کلمہ شہادت کی گواہی کے لیے تیاری کا حکم تھا تو لہٰذا دو طرح کے مجاہد ہوتے ہیں ایک وہ ہیں جو تلوار پکڑ کے جہاد کرتے ہیں دوسرے وہ ہیں جو قلم پکڑ کے جہاد کرتے ہیں جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہوتی ہیں ان کے اپنی جانوں کو کٹانے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو علم کے ساتھ جہاد کر رہے ہوتے ہیں ان کی اگر جان اللہ کے راستے میں کسی کی گولی تیر تلوار لگنے سے نہ بھی نکلے لیکن وہ لوگ اپنے بستروں پہ بھی مریں لیکن ان کے نام زندہ رہتے ہیں امام بخاری کو دیکھ لیجئے امام مسلم کو دیکھ لیجئے اور اسی طرح باقی لوگ جو علم کے کام کر گئے آج بھی ان کے علم زندہ ہیں ان کے نام زندہ ہیں تو لہٰذا ہر بندے کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جو ہی میں اللہ کے دین کی طرف آتا ہوں سیکھنے یا سکھانے کے لیے تو گویا کہ میں فی سبیل اللہ میں آ گیا اور جب تک میرا یہ کام رہے گا اللہ تعالیٰ کے پاس میرا نام بھی رہے گا اور اسی لیے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ نفس وسلم نے فرمایا علم سیکھنے کے راستے میں موت آ گئی تو اس کو اللہ تعالیٰ شہادت کا جر دے گا لیکن یہ شرط ایک ہی ہے کہ وہ علم حاصل کرنا اپنے نام کے لیے نہ ہو کوئی شہرت کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہو اپنے گروہ یا اپنی جماعت یا اپنے ادارے کے نام کو اونچا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے سیکھنا کہ اللہ پہلے تو اپنی جہالت دور کروں گی عمل کروں گی اپنی زندگی کے اندر کمیاں جو ہیں ان کو دور کروں گی اور آہستہ آہستہ پھر اس میں پختگی حاصل کر کے دوسروں کو بھی سکھاؤں گی ان کو بھی تیری طرف بلاؤں گی یہ کام سراسر شہادت حق کا کام ہے پیچھے امت مسلمہ کو اسی کی بات کہی گئی تھی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے شہادت حق کے درجے پہ فائز کر دیا اور اس سے پھر اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء اور انبیاء یعنی وہ شخص جو اللہ کے دین کو اس لیے سیکھتا ہے کہ اللہ کا نام بلند ہو اس میں اور انبیاء کرام میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا اللہ اکبر وجہ کیا ہے کہ مشن ایک تھا اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ نبیوں کا ورثہ علم ہوتا ہے اور علماء جو ہے وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں وجہ کیا ہے کہ مشن دونوں کا ایک ہی تھا تو لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ لا تقولو تم نہ کہو ان کو کہ وہ ہیں کیا اس سے یہ مطلب ہے کہ وہ لوگ آج بھی زندہ ہیں اور قبروں میں زندہ ہیں تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ یہ وہ زندگی نہیں ہے جو اس وقت دنیا کی ہے اس زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے دنیا کے ناطے سے تو وہ فوت ہو ہی جاتے ہیں تبھی تو ان کی بیویاں بیوہ کہلاتی ہیں اور ان کے بچے یتیم بن جاتے ہیں اگر شہید زندہ ہو اس دنیا کے ناطے سے تو پہلی بات ہے کہ اس کی بیوی کو دوبارہ نکاح کرنے کی اجازت نہ ہو جیسے کہ ایک شادی شدہ عورت ایک ہی وقت میں دوسرا نکاح نہیں کر سکتی دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بچے یتیم نہ ہوں ان کی جائیداد نہ بٹے ان کا ورثہ نہ بٹے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن ان کی زندگی قبر کی زندگی ہے اور شہداء اور انبیاء کرام کی برزخ کی زندگی عام لوگوں کی زندگی سے تھوڑی مختلف ہوتی ہے وہاں وہ ثواب اور عذاب کو جو عام لوگ بھی استعمال کرتے ہیں برزخ کیا ہے ایک پردہ ہے اور برزخی زندگی کا ہم یہاں بیٹھ کے ہنڈریڈ پرسینٹ اندازہ نہیں لگا سکتے ہم تو اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی ایک جگہ سے اٹھ کے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو پہلے سے اندازہ نہیں لگاتے کہ وہاں زندگی کیسی ہوگی ایک گاؤں میں رہنے والا کسی بہت زیادہ ترقی یافتہ ملک میں رہنے والے کی زندگی کا اس کی سہولتوں کا جائزہ نہیں لگا سکتا اسی طرح جو لوگ بہت نعمتوں میں رہتے ہیں اور بہت ان کی زندگی میں آسائشیں ہیں لیکن وہ ان لوگوں کی مشکلات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جہاں بجلی اور پانی بھی نہیں ہوتا بالکل اسی طرح مرنے کے بعد جو برزخ کی زندگی ہے پہلی بات ہے کہ ہم اس کے بارے میں حقیقت میں نہیں جانتے جو چیز صحیح روایات سے میں ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے کہ ہر مرنے والے کو برزخ میں ایک خاص قسم کی حیات ملتی ہے جس کی وجہ سے وہ قبر میں ثواب یا عذاب کو محسوس کرتا ہے اس میں مومن کافر صالح فاسق اس میں کوئی فرق نہیں ہے ہاں حیات برزخی کے مختلف درجے ہوتے ہیں ایک درجہ وہ ہوتا ہے جو اس میں عام لوگ ہیں ہر ایک انسان عام لوگ شامل ہیں لیکن کچھ مخصوص درجے انبیاء کرام کے اور صالحین کے اور اسی کے اندر بھی شہدہ کے ہوتے ہیں یہاں شہید کی بات کر دی گئی کہ وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے اس نے اپنی جان دے کر اشد اللہ الہ اللہ و شد ان محمد رسول اللہ والے کلمے کی گواہی دی کہ اللہ میں اپنے اس کلمے کی گواہی میں اتنا سچا تھا کہ میں اس کے لیے جان تک دے سکتا ہوں اللہ کو ایک سمجھنا اس کی زندگی کی اتنی بڑی ترجیح تھی کہ وہ اس کی بنیاد پہ اپنی جان دے دے گا لیکن حق کے آگے یعنی باطل کے آگے جھکے گا نہیں یا حق کو مشکل میں نہیں ڈالے گا لیکن اب اس سے یہ سمجھنا کہ شہیدوں کی قبروں پہ جائیں وہاں منتیں ماننے دعائیں مانگیں اور وہ ہماری سنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لا تشعرون تم نہیں سمجھتے لہٰذا روحوں کا واپس آنا اس سے یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ روحوں کا واپس آنا یہ بھی کوئی اسلام کے اندر نہیں ہے کہ آپ ان کو بلاتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں یہ خود ساختہ عقیدے ہوتے ہیں جو چلا گیا اس کے ساتھ معاملہ آگے جا کے جو ہوگا وہی ہوگا یہ زندگی کو ایک چھوٹے سے فرق سے سمجھانا چاہوں گی کہ جیسے آپ دیکھیے کہ ہمارا پاؤں ہے نا ایک زندہ انسان کا پورا پاؤں زندہ ہے لیکن آپ اگر اس کی انگلیوں کی پوروں کو ٹچ کریں تو ایک دم ہلکی سی بھی چیز چبھے گی تو زیادہ درد ہوتی ہے نا لیکن اس کی ایڑی کو اگر ٹچ کرے یا وہاں کوئی چیز چپ جاتی ہے تو اتنی درد نہیں ہوتی تو یہ پوروں کی اور ایڑیوں کی زندگی کے اندر جو فرق ہے نا یہی فرق بنیادی طور پہ عالم برزخ میں مختلف درجوں پہ ہونے والے لوگوں کے فرق ہوتے ہیں تو اس لیے ہماری طرف سے وہ فوت ہو چکے ہیں اس کے بارے میں کوئی بھی شک نہیں ہونا چاہیے اور شہید کی شان بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں بہت زیادہ باتیں پیاری بتائیں لیکن چونکہ یہ ٹیکسٹ ایز اے شہادت صورت عال عمران کی آیت 169 میں آئے گا تو وہاں ہم ان حدیث کو کوٹ کریں گے یہاں اصل میں یہ بات صبر کے مد میں ہے پیچھے سے جو بات چل رہی ہے اسی کے ساتھ اس کا تسلسل ہے کہ بعض دفعہ اللہ کے راستے میں اتنا بھی صبر کرنا پڑتا ہے کہ جان تک دینی پڑتی ہے وہاں آمنستعین و بصبری وسلات کہہ کر یہ بات بتا دی تھی کہ تمہارا یہ ایمان اس تقامت میں ڈھلے گا راستے میں کتنی بھی مشکلیں آ جائیں تم پیچھے نہیں ہٹو گے حتیٰ کہ اگر جان بھی دینی پڑے تو دو گے اور پیچھے والوں کو کہہ دیا کہ یہ شہید اتنے بڑے مقصد کے لیے فوت ہوئے ہیں کہ تم ان کو مردہ نہ کرو ایک بندہ شہید ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ مقصد اور زیادہ زندہ ہو جاتا ہے لیکن تم نہیں سمجھتے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے یہاں تک تلاوت سنیں گے يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ